ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے توحید کی تفسیر کیا ہے توحید کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اس کا فہم فہم سب سے ضروری ہے جس پر لوگ بہت کم توجہ دیتے ہمارے ہاں اس کلمہ طیبہ کے تعلق سے لوگ مختلف شوبدہ بادیاں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ذکر اس طرح کرو کہ جب لا کہو ہو تو ناف کے نیچے سے آواز نکالو اور سانس کو روک لو روکے رکھو اور جب عل اللہ کہو تو دل پر ضرب لگاؤ اور اس طرح اجتماعی ذکر ہوتے ہیں بتیاں بجھا دو اور کوئی کہتا ہے کہ ایک سال ایک چھ مہینے صرف لا لا لا لا لا لا گئے اور چھ ماہ کے بعد وہ اللہ کی منزل پر آئے گا پھر اللہ اللہ اللہ تختی یعنی اللہ کلمے کو کاٹ دو کاٹ دو چھ ماہ لا اور چھ ماہ اللہ نہ کوئی لا کا معنی نہ کوئی اللہ کا معنی بلکہ اللہ ان عربی قواعد میں بعض اوقات غیر کے معنی میں ہوتا ہے تو پھر مانا غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ جہالت کی حد ہوتی ہے ان میں سے کوئی چیز پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہلکے اجتماعی بنے ہوئے سامنے کینکریوں کے ڈھیر لگے ہوئے لا الہ الہ الا الا اللہ لا اللہ لیکن فہم نہیں تفسیر نہیں ہے سمجھ نہیں حالانکہ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے عمل کی بنیاد ہے دعوت ہے جہاد ہے حیات طیبہ کا قوام ہے اس کو سمجھے بغیر گزارا ہو سکتا اجتماعی حلقات ذکر کے کیا فائدہ اس کا یہ پیغمبر اسلام کے عمل سے ثابت ہی نہیں اسے بدعت کہا جائے گا اگر میرے کلام میں شدت ہو تو اس کو محسوس نہ کیجیے گا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ہانی نے پیغمبر علیہ اسلام سے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں مجھے کوئی عمل بتائیے بیٹھے بیٹھے کر لوں کہ چار اذکار سبحان اللہ الحمد للہ اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو سو سو بار پڑھو عدد بھی بتا دی فرمایا سبحان اللہ اگر پڑھو گی سو بار تو تعدل لو ات کا میں ولد اسماعیل یہ سو دفعہ پڑھنے سے تمہیں کیا اجر ملے گا جیسے تم نے سو غلام اولاد اسماعیل سے خرید کر آزاد کر دی پھر الحمدللہ للہ سو دفعہ اس کا کیا اجر ہے تم نے سو گھوڑے خریدے اور ہر گھوڑے کو تیار کیا اور اس کے پشت پر کسی مجاہد کو بٹھا کر میدان جہاد میں روانہ کر دیا اتنا اجر سو گھوڑے پھر سو دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کا اجر کیا ہے کہ جیسے تم نے سو اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور سو دفعہ اللہ اکبر اس کا کیا اجر ہے اتنا اجر ہے کہ زمین و آسمان کا خلا اجر سے بھر جائے گا احمد کی حدیث نبی اسلام کا فرمان ہے یہی ذکر یہی تعداد بسرا کی مسجد میں ہو رہی تھی ذکر بھی یہی تھا بے نہیں اور تعداد بھی یہی تھی اور صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے اس عمل کو دیکھتے اور کیا فرماتے ہیں کہ جے تم بدعت ظلم تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا حالانکہ ذکر وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو تعلیم کیا تھا تعداد وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ام ہانی کو بتائی تھی بدعت کیوں کہا تھا وہ لوگ ہلکا بنا کر بیٹھے ہوئے ایک ان کا امیر تھا وہ کہتا کہ سب اللہ میں آتا مر رہا سو دفعہ سبحان اللہ کہو لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ شروع کرتے سو دفعہ اللہ کو سو دفعہ الحمد للہ کو لوگ کہتے سامنے کینکنیاں رکھی ہوئی ہیں ان پر شمار کر ذکر درست ہے تعداد بھی مصنون ہے مگر طریقہ ذکر اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں اللہ کے بندو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے ہر چیز دین سے لو ہر چیز دین سے تو اب یہ لا الہ الا اللہ اصل معاملہ اس کو سمجھو اس کا معنی اس کی تفسیر اور شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا باب تفسیر توحید بشہادت یہ اطف المترادفین کہلاتا ہے کیونکہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک ہی چیز توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر اس کی تفسیر سمجھو یہ سب سے اہم معاملہ ہے شیخ الاسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر یا توحید کی تفسیر واضح کرنے کے لیے چار آیات کا ذکر کیا اور ایک حدیث کا ہمیں بتایا ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے اور توحید کا معنی کیا ہے پہلی آیت کریم اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلہ ایہم اقرب اس سے قبل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الدین ضام تم مندو نہیں پیغمبر کہہ دیجیے کہ تم بلاؤ ان کو جن کو اللہ کے سوا پکارتے تمہارا ذہن ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں یہ ہمارے مشکل کشا ہیں حاجت روا ہیں بلاؤ ان کو ان کو پکارو زندگی بھر پکارتے رہو صبح شام پکارو بار بار پکارو فلاں کشف ذرحن کو بلا تحویلا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکے نہ اس کو پلٹ سکے یا تبدیل کر سکے ان میں کوئی طاقت نہیں کوئی قدرت نہیں آگے فرمایا بلکہ یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو یہ خود کیا کرتے ہیں یہ خود یدن یب تخون رب ربل یہ خود اپنے پروردگار کے قرب کو تلاش کرتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات کے لیے وہ خود کیا ہے وہ خود اپنے پروردگار کا قرب تلاش کرتے ہیں اس کی رضا تلاش کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اس کی محبت کے متلاشی ہیں وہ خود طالب ہے تمہارے مطلوب کیسے بن سکتے یعنی یہاں کیا مقصود ہے کہ کچھ لوگ پکارتے ہیں پتھروں کو مردوں کو کچھ لوگ پکارتے ہیں درختوں کو سورج کو چاند کو پہاڑوں کو سب جماعتات ہیں ان میں کیا قدرت یہ اس مقام میں آخری بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں صالحین کو پکارتے ہیں فرشتوں کو پکارتے ہیں بعض روایتوں میں اس کا شان نزول جنوں کے بارے میں آتا ہے کچھ لوگ جنوں کو پکارتے تھے ان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا واقعہ معروف ہے اسلام قبول کر لیا اور وہ اب بھی پکار رہے اللہ تعالیٰ فرما جن کو تم پکار رہے ہو ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے قرب کو تلاش کرے وسیلہ وسیلہ کا معنی قرب کہ وہ کون کون سے عمل ہیں وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں یہ ان کی کوشش ہے چنانچہ نمازوں کی ادائیگی نوافل کی ادائیگی رات کا قیام اور صدقات انفاق فی سبیل اللہ ہر عمل کرتے ہیں صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں اس کے متلاشی ہیں تمہیں وہ کیا دے سکے اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا انبیاء سے فرشتوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا جس کو پکارا تمہارا وہ کیا بنا سکتے وہ خود اللہ کے محتاج تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حقیقت میں شر کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں کہ باقیوں کو چھوڑو جو حجر کو شجر کو سنم کو وسن کو پکارتے ہیں جو لوگ انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں فرشتوں کو پکارتے ہیں فرشت اتنی طاقتور مخلوق اتنی طاقتور صحیح بخاری کے ہے کہ علی ان ان ملکن العرش اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اجازت دی ہے کہ تمہیں ایک فرشتے کا تعارف کراؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اس کا تعارف یہ ہے کہ ماں بہن شہمت ادو نہیں القی مسیرت و سب عام کہ اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کتنا فاصلہ ہمارا دو انگلی بھی نہیں ہوگا چار انگلی اس کے کندھے سے لے کر کان کی لا تک سات سو سال کے مسلسل سفر کے مطابق اتنا فاصلہ تیز رفتار سفر یہ فرشتوں کی طاقت قوم پر عذاب آیا ایک ہی فرشتے نے بستی کو پکڑا اچکا آسمان تک لے گیا اور واضح نیچے پٹکا اتنی طاقت ان کو پکارتے یہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں ملائکہ اتنی حیبت اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کو صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتے اتنا خوف اللہ کے قرب کو تلاش کرنے والے اتنا خوف ان کے اندر اللہ تعالیٰ جب سور پیدا کیا سور جس کو پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی وہ اپنے ایک فرشتے کو دے دیا رافیل جو میرا امر آئے گا تم نے پھونکنا اس فرشتے کا خوف آپ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کھڑا ہے بیٹھا نہیں اس وقت سے کھڑا ہے اور سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا کئی فان بقد دل میں سور صاحب فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا اور ہنا راسا ہنا جب آتا ہو اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے لیکن نظر عرصے بول رہا سور منہ میں ہے پیشانی جھکی ہوئی ہے اور آنکھیں اوپر کو اللہ کے عرش کو دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کی ہے خوف ان کو پکارتے ان کے اپنے خوف کا یہ عالم ہے تمہارا کیا سنارے گئی تو اس معاملے میں آخری حد ہے انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتے ملائکہ سے بڑھ کر کون ہو سکتے جب یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ کشف ذر تمہاری کسی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں نہ اس کی تحویل کر سکتے ہیں تو باقیوں کا کیا کہنا امام محمد عبد الحاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا نہ کسی نبی کو نہ کسی بلی کو نہ کسی ملا کے مقرب کو نہ کسی جن کو جائے کہ حجر شجر سورج چاند جماعت یہ کیا کر سکے ان تک کو نہیں پکارنا تحقیق توحید کے لیے اور فہم توحید کے لیے یہ نقطہ ضروری ہے کسی کو نہیں پکارنا پکارنا صرف اللہ کو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی اور یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے اور توحید کا معنی ہے جس کے فہم کے بغیر توحید واضح نہیں ہوتی اور توحید ناقابل قبول ہے یہ پہلی عائد گریمت اور دوسری بعض خور ابراہیم البی بخومی اندنی برا تاب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں تم سے بھی بری ہوں ان براؤ ان کو ہم تم سے بری ہیں تم سے ناراض اور دور ہیں اور جن جن کو تم پوچھتے ہو ان سے بھی دور ہیں ان سے بھی بری ہیں یعنی مانا توحید یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہو اور بدعت کی خلاصت میں لت پت ہو اس کا قرب اختیار کرنا یہ توحید کے منافی اس سے دوری اختیار کی جائے اس سے برات کا اظہار کیا جائے جناب عبداللہ عمر کو جب معلوم ہوا کہ بسرا میں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں اس وقت چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبینا ہو چکے تھے اپنے قاصد سے کہا جب تم واپس لوٹو تو جا کر ان کو بتا دینا کہ ان عبد اللہ من کم کہ عبداللہ تم سے بری ہے فرمایا کہ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تمہارے ساتھ جاتا اور ان لوگوں کی گردنیں توڑ دیتا اب میں کمزور ہوں نابینا ہوں اور بوڑھا ہو چکا ہوں اظہار برات تو کر سکتا اور واقع تصویر تو یہی ہے کہ جو باطل پر قائم ہے الحاد پر قائم ہے شرک پر قائم ہے بدعت پر قائم ہے اس سے اظہار ہے اس سے اظہار برات آگے آپ نے پڑھا بجا لہا کل فی باقی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ باقیہ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا یعنی خود بھی اظہار برات اور میرے بعد جو بھی آئے میری ملت پر قائم ہو حنیفیت پر قائم ہو اس وقت تک وہ حنیفیت پر قائم اور معتبر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ تمام اہل شرک سے اہل بدعت سے اظہار برات نہ کرے تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اہل شرک سے اور ان کے شرک سے ان کی بدعت سے مکمل اظہار برات مکمل اظہار برات یہ تصویر توحید اس فہم کو حاصل کیے بغیر اور اس کو اپنائے بغیر توحید کا معنی مکمل نہیں ہوگا بقول تعالی اتخذوا احبارهم برحبان اربابا من دون اللہ یہ تیسرا ہے یہاں ذکر ہے یہود و نصارہ کا انہوں نے پکڑ لیا بنا لیا اپنے احبار کو احبار جمع حبر کی یا حبر کی دونوں عراب جائز ہیں اور خبر یا حبر عالم کو بولتے اپنی علماء کو اور اپنے روحبان کو روحبان راہب کی جمع اور روحبان کا مانا عباد عبادت کرنے والے اپنے راہب اپنی علماء کو اپنے مولویوں کو اپنے عباد اور رحبان کو انہوں نے بنا لیا کیا ارباب ارباب رب کی جمع رب بنا لیا من دون اللہ اللہ کے علاوہ انہیں اپنا ارباب بنا لیا تو بھائی اگر کسی عالم کو کسی زاہد کو رب بناتے ہو یا مانتے ہو تو یہ عمل تفسیر توحید کے خلاف ہے مانا توحید کے خلاف یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے تمہارا عمل اور لا الہ اللہ میں تناقض ہے جو قابل قبول نہیں ہے تمہارا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہو اب آئیے علماء کو رب کیسے بنایا جاتا ہے کیا اس کی صورت ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عیسائی تھے اسلام قبول کر لیا نبی اسلام کے پاس آئے آ کر بیٹھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے سنتے رہے جب اللہ کے پیارے پہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو آپ ادی کی طرف متوجہ ہوئے سب سے پہلے ادی کی گردن میں سلیب دیکھی اور میں کہ ان کا وسن مسن اس بت کو اتارو اس بت کو اتار کے پھینکو اتار کے پھینک دیا عدی نے کہا کہ یار سود رسم مجھے ایک اشکال ہے ابھی آپ نے پڑھا اتحد احبان ہوں برحبانہ ارباب و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے عباد اور زہاد کو اپنا رب بنا لیا قرآن کہہ رہا حالانکہ ماں بدنا ہوں ہم نے ان کی کبھی عبادت نہیں کی پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دی ہم نے کبھی کسی عالم کی عبادت نہیں کی اور کبھی کسی عابد کی عبادت نہیں کی پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا رب بنا لی رسول اللہ نے فرمایا میرے سوال کا جواب دو تستحلون تم تستا ماں وتحرمون ماں ہر علیکم تمہارے مولویوں نے علماء نے تمہارے لیے جس چیز کو حلال کہا اسے تم نے حلال نہیں مانا اللہ کی وہی کو دیکھے بغیر کہ وہی الہی میں کیا ہے کوئی تعرض نہیں اس کو تم نے حلال مان لیا جس کو حرام کہا اس کو حرام نہیں مانا کہ یہ بات نہیں تھی کہ تم نے پورے دین کی عمارت اپنے مولویوں کے سروں پر تعمیر کی ہوئی تھی جو یہ کہیں گے وہ مانیں گے گے جو یہ دیں قبول کریں گے جس چیز سے روکیں گے بعد آئیں گے یہ نہیں تھا کہا یہ تو تھا ان کے حلال کو حلال مانا ان کے حرام کو حرام مانا اور اللہ کی وہی پر ہم نے غور نہیں کیا فرمایا کہ فتل کا عبادت ہوں یہی تو ان کی عبادت ہے اس کا معنی کیا ہوا اگر تم اللہ کے حلال و حرام کو چھوڑ کر لوگوں کے حلال و حرام کو مانو گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے انہیں اپنا رب بنا لیا رب بنا لیا تفسیر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حلال و حرام میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی کسی کی رائے کسی کا قول نہیں ماننا جب تک وہ مطابق نہ ہو اللہ کی فہی اس کے بغیر تو عید ہے ناقابل قبول ہے یہ تمہارا یہ عمل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوگا نہیں اطاعت اور حلال و حرام صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے معذون ہیں اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں وہ حق بنیادی اللہ ہی کا ہی اس کے بغیر توحید کا معنی نہ مکمل نہ قابل قبول تو یہ تیسری تفسیر توحید کی کہ حلال و حرام میں بھی اطاعت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے ان حکم اللہ دلہ حکم صرف اللہ کا ہے اس کے سوا کسی کا نہیں من الدین تمہارے لیے دین بنانے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں جس چیز کا نام دین ہے جس چیز کا نام حلال ہے جس چیز کا نام حرام ہے وہ زمین پر نہیں بنتی آسمان پہ بنتی اللہ بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا نبی ایک بات کہہ کے اللہ کی طرف منسوب کر دے کیا وہی ہے بابا کون اللہ واحد ہے تو یہ تفصیل ہے توحید کہ حلال و حرام میں اللہ کی بات ماننی یہ دین اللہ کا ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم پر فرض ہے رسول کی اس لیے کہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں میں رسول فقط فخر جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ تفریح توحید ایک شخص اگر اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور کلمہ پڑتا ہے مگر حلال و حرام میں دوسروں کی پیروی کرتا ہے حتیٰ کہ بعد اوقات دوسروں کا قول اللہ کے فرمان کے خلاف ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہوتا ہے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو اس کی توحید قابل قبول ہوگی تو ایسے انسان کی توحید مردود ہے لہذا توحید کا معنی اور تفسیر کیسے مکمل ہوگی اس منہج کے ساتھ کہ حلال و حرام میں بھی اور تمام احکام دینیا میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کریں کسی اور کی اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ لا تعد المخلوق فی معصیت الخالق جس مسئلے میں خالق کی نافرمانی لازم آ رہی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے ان اطاعت فی المعروف مخلوق کی اطاعت تو صرف معروف امور میں ہے اور معروف امور کون سے ہیں ما عرف الشرع معروف امور وہ ہیں جن کو شریعت جانتی ہو اور کوئی نئی چیز بنانے کی نیا فتوا دینے کی نیا حلال یا حرام تراشنے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ماں ترک تو جنت اللہ حدست بھی کہ لوگوں ہر وہ عمل ہر وہ چیز ہر وہ عقیدہ جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں جنت چاہیے تو اللہ کے پیغمبر ہر چیز بتا چکے تو پھر یہ تکلف اور حلال و حرام بنانا اور گھڑنا اس کی کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے یہ اقدام دین کے خلاف ہے توحید کی تکمیل اور توحید کی تفہیر اس معنی کے ساتھ ہے کہ سارے دینی امور میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے کسی شخصیت کی ہدایت نہیں اور چوتھی آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ سے يَتَّخِذُ تخم دُونِ اللَّهِ اندادا کو حب اللہ ولدین امن اشد حب للہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے انداز بناتے ہیں انداز ندوں کی جمع انداز اور ند کا مانا شبی مثیل اللہ جیسا بناتے ہیں دوسروں کو اللہ جیسا بناتے ہیں اللہ کا ند مقرر کرتے ہیں کیسے اس طرح کی جو ہوں کہ حب اللہ ان سے محبت کرتے ہیں کیسی جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اللہ تعالی جیسی محبت کرتے ہیں یہ ند بنانے کا معنی بلدین امن جو لوگ ایماندار ہیں ایمان والے ہیں اشد حب اللہ وہ سب سے سخت اور شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کی محبت اللہ سے ہے محبت کا مستحق اللہ رب العزت ہے وہ محبت جس میں عبادت ہو جس میں تعظیم ہو جس میں اطاعت ہو اور کچھ لوگ یہ محبت دوسروں کو دیتے ان سے شدید ترین محبت کرتے تو نہیں محبت میں بھی یہ شراکت جائز نہیں اور توحید کا معنی مکمل کب ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہی کو صرف اللہ ہی کو محبت کے مستحق قرار دیا جائے محبت کا مرکز اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اگر آپ کسی سے محبت کریں گے وہ محبت اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی کس سے محبت کریں گے جس سے اللہ کو محبت اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے محبت کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا محبت کی برکزیت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو لیکن کچھ لوگ غیروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے بلکہ غیروں سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کرتے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کردار یہ ہے ان سے کہا جائے فلام کام میں قسم کھاؤ اللہ کی قسم کھا لیتے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی ہو سچی ہو کوئی پرواہ نہیں قسم کھا لیتے اور بعض لوگ ایسے ہیں ان سے کہا جائے اپنے بابے کی قسم کھاؤ اپنے پیر کی قسم کھاؤ وہ نہیں کھاتا نہیں نہیں وہ ہم نے کو قیامت قائم کر دی اللہ کی قسم آسان ہے وہ کھا لیتے ہیں سچی ہو جھوٹی ہو لیکن پیر کی قسم نہیں کھائیں مانا پیر کا احترام اس کی محبت زیادہ ہے اس کا خوف زیادہ ہے اس کی حیبت زیادہ ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں بعض لوگ اس کا میں خود چشم دید گواہ ہوں اللہ کے گھر میں کھڑے اللہ کے گھر کے پڑوس ٹیلی فون کر کہ بیمار ہوں ذرا جا کے داتا صاحب سے کہو مجھے صحت دے دے بیت اللہ میں ذرا جا کر داتا صاحب سے کوئی نذرانہ پیش کر کے کہو مجھے صحت دے دے کس کا مقام زیادہ کس کی تعظیم اور کس کی محبت زیادہ نہیں یہ توحید کی تفسیر کے منافی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس سے محبت ہے اللہ کو سب سے سخت محبت اپنے پیغمبر سے ہے محمد رسول وسلم سے تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر سے کرو اللہ تعالیٰ کو قرآن سے محبت ہے سنت سے محبت ہے صحابہ سے محبت ہے صالحین سے محبت ہے ان سب سے محبت کرو اپنے پیغمبر کے شہر سے محبت ہے مکہ سے محبت ہے ان سے محبت کرو جس جس سے اللہ کو محبت ہے اس اس سے محبت کرو یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہے تو توحید کی تفسیر اس محبت کے ساتھ یہ چند مثالیں تھیں اور آگے مستقل ابواب آ رہے تاکہ ان ابواب کو سمجھ کر ہم صحیح معنی میں اپنے عقیدے کو استوار کریں اور صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ سکیں کہ اس سے کیا مراد ہے کیا مطلوب ہے جی آگے حدیث ذکر کی ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل جی وفي الصحيح صحيح میں ہے یہاں صحیح مسلم مراد ہے کیونکہ حدیث صحیح مسلم میں راوی کا ذکر نہیں ہے راوی ابو مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد طارق ہیں تارق بن اشیم یہ تابعی ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں تو یہ روایت ابو مالک اپنے والد سعد بن تارق بن اشم سے روایت کرتے ہیں یعنی تارق بن اشم سے روایت کرتے ہیں ابو مالک کا نام سعد ہے اور تارق یہ صحابی ہیں حدیث کیا ہے فرمایا کہ من الا اللہ وکفر بما یعبد دون اللہ حرم مالہ و دمہ بحساب ہو اللہ عز و جل جو شخص لا الہ الا اللہ کہے کہے لا الہ الا اللہ دون اللہ اور اللہ کے سوا جس جس کی عبادت کی جاتی وہ عرب میں ہو عجب میں ہو شرق میں ہو غرب میں ہو کہیں بھی جس جس کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کے ساتھ کفر کرے ان سب کا انکار کرے ہاروما مالو ہو بدم ہو تو اس کا ماد اور خون ہم پر حرام ہوگا وہ ہمارا بھائی ہوگا وہ حساب ہو اللہ اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا جو اس کے سرری امور ہیں جو اس کے سرری معاملات ہیں اللہ اس کا حساب لے گا مگر ظاہر جب اس نے کر دیا کہ اس نے لا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہو رہی ہے ان سب کا انکار کر دیا تو ہمارا بھائی ہے اس کا خون بھی محفوظ ہے اور اس کا مال بھی محفوظ اب یہاں کیا تفسیر ہے کرما لا الہ الا اللہ کی بتانا یہ مسود ہے کہ لا الہ الا اللہ بندے نے پڑھ لیا کافی ہو گیا نہیں بلکہ بیماریوں من دون اللہ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہو رہی ہے اس کا انکار کرے اس کے ساتھ کفر کرے تب توحید مکمل ہوگی اور یہ مکمل توحید کا معنی ہے یہ تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی خالی یہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں چلو ایک بندہ پڑھ لے دل سے گواہی بھی دے دے اب کافی ہے یہ بھی کافی نہیں پوری زندگی اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہے یہ کافی ہے نہیں جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہیں ہر غیر اللہ کی نفی نہ کرے اس وقت تک اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں یہ دین اسلام کی غیرت اور توحید کی تفسیر ہے کہ ہر ماں اللہ کا انکار کرے جس جس کو جانتا ہے اس کا انکار کرے اور جس کو نہیں جانتا مطلق یہ بات کہے کہ یا اللہ جس جس کی عبادت ہو رہی ہے تیرے علاوہ میں سب کا انکار کرتا ہوں میں سب سے بھری ہوں جب یہ انکار کرے گا اظہار براد کرے گا تب اس کی توحید قابل قبول ہوگی تو ہم نے عرض کیا کہ توحید نفی میں اس بات اس بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرے الوحیت کو ثابت کرے ربوحیت کو ثابت کرے اور نفی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار کرے جس جس کو پوجا جا رہا ہے مشکل کشا مانا جا رہا ہے حاجت روا مانا جا رہا ہے ان سب کا انکار کرے نفی کرے تب اس کی توحید جو ہے وہ مکمل ہوگی جي قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون جی بارک اللہ فیق باب من الشرك لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه حلقہ پہننا یا دھاگا باندھنا اپنے بازو میں کوئی کڑا یا ہلکا پہننا یا دھاگا باندھنا کہیں بھی یہاں باندھے یا کندھے پر باندھے کہیں بھی باندھے کس لیے رفیل بلائی بلا کو ٹالنے کے لیے اور دفع ہی یا بلا کو دفع کرنے کے لیے رفع اور دفع میں فرق یہ ہے کہ بلا اگر نادل ہو چکی ہو تو اس کو ٹالنا رفع ہے اور دفع یہ ہے کہ بلا نازل ہونے سے پہلے اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنا کہ بلا مجھ پر نازل ہی نہ ہو تو بلا اگر اتر چکی ہو تو اس کو ٹالنا رف البلا ہے اور بلا اترنے سے پہلے ہی اس کے ٹالنے کا انتظام کرنا یہ دف البلا ہے تو بلا کے رفع کے لیے یا دفع کے لیے مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہلکا پہننا دھاگا باندھنا یہ سب کا سب شرک ہے اور یہ لا الا اللہ کے منافی ہے اور توحید کے منافی ہے کیونکہ اس کا یہ عمل اعتماد اللہ غیر اللہ ہے اور توقع اللہ غیر اللہ ہے اس کی امیدیں وابستہ ہیں غیر اللہ کے ساتھ دھاگے کے ساتھ اور تانبے کے اس کڑے یا حلقے کے ساتھ یہ تانبے کا حلقہ یا فلاں پتھر انگوٹھی کا پتھر میری بلا کو ٹال سکتا ہے میرے امراض کو ٹال سکتا ہے یا فلاں کڑا میری تکلیف کو ٹال سکتا ہے یا فلاں دھاگا میری تکلیف کو ٹال سکتا ہے تو اس قسم کی نیت سے ان چیزوں کا استعمال کرنا شرک ہے ایسے انسان کا کلمہ پڑھنا اور لا اللہ کا اقرار کرنا اعتراف کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تکلیفیں نہیں ٹال سکتا اللہ کے سوا کوئی رحمت اور خیر نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے تو ایسے لوگ اپنے کردار کا جائزہ لیں فلاں شخص کہتا ہے جی میں فلاں پتھر نہیں پہنتا یہ مجھے موافق نہیں اور فلاں پتھر میرے لیے شفا کا باعث ہے اس قسم کے گندے عقیدے ایک انسان اتنا عاقل سمجھ بوجھ رکھنے والا اور پتھروں سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھا پتھروں سے ڈرتا ہے اور پتھروں سے خیر کا امیدوار ہے دنیا میں سب سے قیمتی پتھر اسود ہے جنت سے آیا ہوا جس کو بوسا دینے کا اجر بھی نبی السلام کا فرمان ہے کہ یا پھر حضر یوم القیاما ولہ کو بھی یوب سے یہ پتھر حضر اسود قیامت کے دن آئے گا اس کی ایک زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوں اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس کو بوسا دیا ہوگا اور زبان سے گواہی دے گا اور اللہ قبول کر کے ان کے لیے نجات کا پروانہ جاری کر دے گا اتنا قیمتی پتھر اور خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے بوسا دینے لگے رسمت کے کھڑے ہو گئے اور بوسا دینے سے قبل فرمایا کہ انی تنفع کا تضر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے جنت سے آیا ہوا ہے لیکن پتھر تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے بوسا کیوں دے رہا ہوں لولا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل کا ماں قبل دکابت اگر میں نے پیغمبر اسلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کبھی بوسا نہ دیتا یہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے باقی نہ کوئی نفع تیرے ہاتھ میں ہے اور نہ کوئی نقصان نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان ٹال سکتا ہے سب سے قیمتی پتھر تو اس سے بڑھ کر پتھر کون سا ہو سکتا کتنے خلیز عقیدے گندے عقیدے فلاں پتھر جو ہے وہ ہمارے لیے شافی ہے اور فلاں نقصان دہ ہے دھاگے باندھے جاتے ہیں کڑے پہنے جاتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے کالی پٹیاں باندھی جاتی ہیں درختوں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں اور لوگ ان پٹیوں کو ان دھاگوں کو مشل کشا مانتے ہیں ایک انسان اکثر صافرین میں گر گیا غلاثت کے گندے ترین گڑھے میں گر گئے اشرف المخلوقات ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے کس غلاثت کے ڈھیر میں جا کر گر گئے یہ شرک ہے اور یہ کلمہ توحید تو عید کے منافی اپنے اس کردار کا جائزہ لو شرک ہے یہ اللہ پاک نے فرمایا کل افرآ تم ماتون اللہ ان اللہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو پوچھتے ہو اور ان سے نفع نقصان کے متمنی ہو اللہ تعالیٰ اگر نقصان دینے کا ارادہ فرما لے فیصلہ فرما لے کیا اس نقصان کو ٹالنے کی ان میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ اگر نفع دینے کا اور رحمت دینے کا اور خیر دینے کا فیصلہ فرما لے اس خیر کو روکنے کی ان میں طاقت ہے اے میرے پیارے پیغمبر تم کہہ دو حسبی اللہ مجھے اللہ کا تم یہ کہہ دو مجھے اللہ کافی باقی یہ لوگ اپنے شر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ان کو دعوت دو اگر باز نہ آئے تو قیامت کی دائمی جہنم کا ٹھکانا ہے غیر اللہ سے یہ امیدیں اور ان سے یہ توقعات یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں ان کپڑے کی پٹی یا دھاگا مشکل کشاں ہے اور حاجت روا ہے یہ ایک انسان کس سطح پر جا کر گر گیا تو یہ بات توحید کے منافی ہے